اسماعیل نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے بھائی نے بیان کیا ان سے سلیمان نے ان سے یحییٰ بن سعید نے ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو روزانہ انہیں کچھ کمائی دیا کرتا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسے اپنی ضروریات میں استعمال کیا کرتے تھے ایک دن وہ غلام کوئی چیز لایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس میں سے کھا لیا پھر غلام نے کہا آپ کو معلوم ہے یہ کیسی کمائی سے ہے آپ نے دریافت فرمایا کیسی سے ہے اس نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی حالانکہ مجھے کہانت نہیں آتی تھی میں نے اسے صرف دھوکہ دیا تھا لیکن اتفاق سے وہ مجھے مل گیا اور اس نے اس کی اجرت میں مجھ کو یہ چیز دی تھی آپ کھا بھی چکے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور پیٹ کی تمام چیزیں قے کر کے نکال دیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو بیالیس